بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج سافٹ ویئر انجینئرنگ کا ہمارا آٹھواں لیکچر ہے اور میں ہوں آپ کے سامنے آپ کے ساتھ فخر لودھی تو سافٹ ویئر انجینئرنگ کے اس آٹھویں لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے ایک بار بہتر ہوگا کہ ہم جو ساتویں لیکچر میں ہم نے جو باتیں ڈسکس کی تھیں ان کو ذرا دہراتے چلیں تاکہ ہم اپنی بات کو آسانی سے آگے بڑھا سکیں سو so, سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہم نے پچھلے لیکچر میں کیا باتیں ڈسکس کی تھیں تو یہ ایک نظر ذرا ریکیپ کی طرف ریکیپ پچھلی بار ہم نے اپنی گفتگو کو جاری رکھا تھا یوز کیسز کی اور ہم نے یہ دیکھا کہ یوز کیسز کن معاملات میں ہمارے مددگار ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہم نے یوز کیسز اور ریکوائرمنٹ کے حوالے سے ان جنرل ہم نے سنک اینڈ سورس انالیسز کے ڈسکشن کی سینک اینڈ سورس انالیسز کیا چیز ہے سینک اینڈ سورس انالیسز آپ کی ساری ان پٹس کو الٹیمیٹلی آپ کی ساری آؤٹ پٹس کے ساتھ میپ کرنا ہے through certain processes certain steps so basically ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جتنی بھی ان پٹس ہیں جتنے بھی آپ کے سورسز ہیں وہ سارے کے سارے آپ کے کسی آؤٹ پٹ پہ میپ ہونے چاہیے وہ ان پٹ کسی جگہ پہ کنزیوم ہو کے کسی آؤٹ پٹ کی فارم میں نظر آنی چاہیے اور ان اسٹیپس سے جب گزریں گے جو لاجیکل پروسیسز ہوں گے جو آپ کام کریں گے جو فنکشن لیں گے ان فنکشنز کا کام یہ ہے کہ ان ان پٹس کو لے کے ان آؤٹ پٹس کی طرف لے کے جانا اور الٹیمیٹلی ایک یہ نیٹورک اور ایک کنیکشن کو کمپلیٹ کرنا یہ سنک اینڈ سورس انالیسز ہمیں ایک ریکوائرمنٹ کی کمپلیٹنس کے بارے میں ایک حد تک آپ کو مددگار ثابت ہوگا جو بالکل آبویس مسٹیکس ہیں یہ اس میں آپ آئیڈینٹیفائی آسانی سے کر سکیں گے اور کسی حد تک آپ کمفرٹ لیول فیل کر سکیں گے کہ یہ آپ کی ریکوائرمنٹس اس حد تک کمپلیٹ ہیں اس کے بعد ہم نے ایک جس بات پہ کافی زور دیا پچھلی بار وہ تھا کہ ہمارا کوئی بھی کام ڈیولپ کرنے کے لیے سافٹ ویئر ڈیولپ کرنے کے لیے ہمیں بزنس کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے ایک سافٹ ویئر انجینئر کیونکہ وہ اپنی ڈومین میں کام نہیں کر رہا وہ کسی دوسرے سسٹم کو آٹومیٹ کرنے کے لیے اس نے سافٹ ویئر بنانا ہے اس لیے یہ بات ضروری ہے کہ اس کو اس سسٹم کی تمام باتوں کے بارے میں علم ہو اور مکمل طور پہ وہ اس سسٹم کے بارے میں جانتا ہو اسی وقت یہ ممکن ہوگا کہ ایک اچھا سافٹ ویئر بنایا جا سکے تو ایک سافٹ ویئر بنانے کے لیے جو سسٹم کی انڈرسٹینڈنگ آپ کو چاہیے اس کو ڈاکومینٹ کرنے کے کافی مختلف طریقے ہیں جن میں سے ہم نے پروسیس ماڈل ڈایاگرامس کے بارے میں دیکھا اور یہ پروسیس ماڈل ڈایاگرامس کیا ہیں یہ پروسیس ماڈل ڈایاگرامس ہم نے کہا کہ یہ وہ ڈایاگرامس ہیں جو بزنس پروسیسز کو سمجھنے میں مددگار ہوتی ہیں آپ ایک کسٹمر کا جو بھی طریقہ کار ہے جس طریقے سے وہ ایک اپنے کاروبار کو چلا رہا ہے آپ اس ڈائیگرام eh, کے ذریعے اس کو ڈاکومنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس طریقے سے یہ eh, آپ کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے اس پورے بزنس کو اس ڈومین کو سمجھنے میں اس میں دونوں چیزیں آتی ہیں وہ چیزیں بھی جو آپ نے آٹومیٹ کرنی ہوں اور وہ چیزیں بھی آ سکتی ہیں جو آپ کو الٹیمیٹلی آٹومیٹ نہیں کرنی لیکن پورے کانٹیکس کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ ہر چیز کے بارے میں آپ یہ جاننے کہ وہ کس طریقے سے کون کون سے پلیئرز اس میں ہیں کون کون سی اینٹیز ہیں اور کیا کچھ کام ہو رہا ہے اسی انڈرسٹینڈنگ کو ہم اگلی بار اس بار آگے لے کے چلیں گے ہم نے پچھلی بار یہ بات کی تھی کہ ہمارے جو اسٹیٹ ٹرانزیشن ڈائگرامس ہیں وہ بھی بہت سارے کاموں میں آپ کی بزنس کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے میں بڑی مددگار ہوتی ہیں یہ اسٹیٹ ٹرانزیشن ڈائگرام جو ہم نے ذکر کیا یہ کون سی ڈائگرامس تھیں یہ اسی قسم کی ڈائگرامس ہیں جو آپ نے ڈیجیٹل لاجک ڈیزائن میں دیکھی ہوں گی یا آپ نے آٹومیٹا تھیری میں فائنائٹ اسٹیٹ مشین کی صورت میں دیکھی ہوں گی شاید ان کی شکل و صورت یا ان کی نوعیت تھوڑی سی فرق ہو مختلف کاموں کے لیے استعمال ہو رہی ہیں لیکن اصل میں جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک فائنائٹ سیٹ آف اسٹیٹس ہے جس میں ہر اسٹیٹ پہ کچھ آپ نے ایونٹس یا ایکشنز آپ نے ڈیفائن کیے ہوئے ہیں کہ جب آپ کا ایک آبجیکٹ یا اینٹی یا کوئی ڈاکومینٹ یا ڈیٹا یا جو کچھ بھی آپ جس چیز کو آپ مینج کر رہے ہیں جب وہ اس اسٹیٹ میں بیٹھا ہے تو اس پہ یہ چار باتیں ہو سکتی ہیں اور جب ان چار باتوں میں سے کوئی یہ بات ہوگی تو یہ اس سے اگلی اسٹیٹ میں چلا جائے گا تو ایک اسٹیٹ سے کسی ایونٹ کے اوکر ہونے پہ دوسری اسٹیٹ میں جانا یہ بیسکلی ایک جس طریقے سے ہم نے پچھلی بار ذکر کیا یہ ورک فلو قسم کی اپلیکیشنس کو سمجھنے میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے ورک فلو کی کون سی اپلیکیشنس ہیں وہ ایسی اپلیکیشنز ہیں اور بزنس میں یہ بے انتہا اس طرح کی آپ کو نظر آئیں گی چیزیں جس کو آپ کو آٹومیٹ کرنے کی ضرورت پڑے کہ ایک ڈاکومنٹ ہے اس ڈاکومنٹ نے ایک جگہ سے چلتے ہوئے دوسری جگہ جانا ہے اور ہر سٹیپ پہ کسی نے اس پہ کچھ کامنٹس دینے ہیں یا کوئی ایکشن لینا ہے یا کوئی کام کرنا ہے اور جب اس شخص نے یا اس اینٹی نے اس پہ کچھ کام کر لیا تو اس کے بعد یہ ڈاکومنٹ جو ہے یہ اگلے شخص کے پاس چلا جائے گا تو یہ ایک ورک فلو جو ہے یہ اس طریقے سے ہوتا ہے اور میں نے ایگزامپل دی تھی کہ ہمارے جو آفیسز میں جو فائلز کی موومنٹ ہے that is an example of workflow تو آج کی بات جب ہم شروع کریں گے تو سب سے پہلے اسی جگہ سے شروع کریں گے جہاں سے ہم نے پچھلی بار چھوڑی تھی یعنی کہ اسٹیٹ ٹرانزیشن کا ذکر کرتے ہوئے اور اسٹیٹ ٹرانزیشن کو ہم آج اور زیادہ ڈیٹیل میں دیکھیں گے ایسے تفصیل کے ساتھ ایگزامپل کے ساتھ یہ اسٹیٹ ٹرانزیشن ایک بار پھر سے میں دہراتا چلوں کہ یہ کیونکہ بزنس میں کافی جگہ جب آپ بزنس سسٹمز کو آٹومیٹ کرنے جائیں گے تو آپ کو بے انتہا جگہ بے شمار جگہ آپ کو اس طرح کے پرابلم سے واسطہ پڑے گا جن کو ہم ورک فلو اپلیکیشنس کہتے ہیں اور ان ورک فلو اپلیکیشنس کو ماڈل کرنے کا میرے نزدیک سب سے آسان اور سب سے مؤثر طریقہ جو ہے وہ اسٹیٹ ٹرانزیشن ڈائیگرام کی صورت میں ہے تو آئیے چلتے ہیں ان کو ذرا ایک کنکریٹ ایگزامپل کی صورت میں دیکھتے ہیں تاکہ اس بات کی وضاحت ہو جائے کہ یہ کیسے آپ کو مددگار ثابت ہو رہی ہیں یہ جو آپ کے سامنے ایگزامپل نظر آ رہی ہے اس میں اسی طریقے سے جس طریقے سے آپ نے فائنائٹ اسٹیٹ آٹومیٹا میں دیکھا ہوگا کچھ اوولس کی صورت میں کچھ اینٹیز ہیں یہ وہی اینٹیز ہیں جس طریقے سے اسٹیٹس فائنائٹ اسٹیٹ مشین میں ہوتی ہیں اور کچھ ایروز ہیں جو ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں آپ کو اور ان ایروز پہ جو جن ایونٹس کی صورت میں وہ اسٹیٹ ٹرانزیشن ہوگی یعنی کہ ایک اسٹیٹ سے دوسری اسٹیٹ میں جب آپ جائیں گے تو کون سا ایونٹ ہوگا جب آپ موو کریں گے تو وہ ایروز جو ہیں ان ایونٹس کو ڈینوٹ کر رہے ہیں سو بیسکلی یہ اس ڈائگرام میں ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے جو آپ نے نہ دیکھی ہو صرف دو طرح کی اینٹیز ایک بار پھر سے میں وہی بات دہراتا چلوں جو ایروز جو ہیں وہ ایونٹس کو ڈینوٹ کر رہے ہیں کون سے ایونٹ سے اس اسٹیٹ سے کس اسٹیٹ میں آپ جا رہے ہیں اور جو اوولس جو ہیں وہ اسٹیٹس ہیں کہ یہ جو آپ کا جو ڈاکومنٹ ہے یا یہ آپ کی جو اینٹی ہے یہ ان اسٹیٹ سے گزرے گی اور ان ایونٹس کے تھرو ایک اسٹیٹ سے دوسری اسٹیٹ میں جائے گی یہ جو ایگزامپل میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے یہ ایگزامپل ایکچولی ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ سے میں نے لی ہے اور وہ اسٹینڈرڈ ہے ٹی یو آئی کا X dot seven nine zero standard یہ X dot seven nine zero standard جو ہے یہ ٹیلی کمیونیکیشن کا اسٹینڈرڈ ہے اور یہ ایک پروسیس کو اس کے بارے میں انفارمیشن دے رہا ہے اور وہ پروسیس ہے ٹربل ٹکٹنگ کا یہ ٹربل ٹکٹنگ کیا چیز ہے تھوڑا سا میں اس کی وضاحت کرتا چلوں کیونکہ ایگزامپل کو اور اس ڈائگرام کو ذرا تفصیل سے بتانے سے پہلے آپ کو ذرا تھوڑا سا کانٹیکسٹ ذرا پتا ہو تو آسانی ہوگی یہ ٹربل ٹکٹنگ بیسکلی یہ چیز ہے کہ ایک ٹیلی کمیونیکیشن نیٹ ورک میں جب جو ٹیلی فون کی دو کمپنیاں ہیں آپس میں انٹریکٹ کرتی ہیں وہ کمپنیاں کس طریقے سے ہیں کہ ایک کمپنی ہے جو لوکل سروس پرووائڈ کر رہی ہے جس طرح کہ آپ سمجھیں کہ اگر ایسا ہو کہ لاہور یا کراچی کے ایریا میں اگر ایک لوکل ٹیلی فون کمپنی ہے جو لاہور یا کراچی کے سبسکرائبرز کو ٹیلی فون کی سروس فراہم کر رہی ہو then there may be other players کہ ایک نیشنل لیول پہ کوئی سروس فراہم کر سکتا ہے جس طریقے سے اگر کوئی ایسا نیٹ ورک ہے جو لوکل سب سبسکرائبرس ہیں وہ اپنے لاہور یا کراچی کی ٹیلی فون کمپنی سے انہوں نے سروس لی لیکن اگر انہوں نے دوسرے شہر یعنی اسلام آباد یا پشاور کسی سے بات کرنی ہے تو وہ ایک دوسری کمپنی کے تھرو بات کریں گے جو لاہور یا کراچی کے نیٹ ورک کو اسلام آباد یا پشاور کے نیٹ ورک سے ملائے گی تیسرا اس میں ایک اور پلیئر شامل ہو سکتا ہے کہ اسی طریقے سے اس چیز کو آپ ایکسٹینڈ کریں تو یہ کمپنیاں کوئی انٹرنیشنل لیول پہ بھی کام کر سکتی ہیں یعنی کہ ایک کمپنی ایک شہر کے لیول پہ کام کر رہی ہے اور ایک کمپنی ایک ملک یا اسٹیٹ کے لیول پہ کام کر رہی ہے and then there are international carriers جو کہ اگر آپ نے لیٹ سے کہ امریکہ یا سعودی عربیہ کے سے بات کرنی ہے تو ان کمپنیز کے تھرو جو وہ سروس پرووائڈ کریں وہ لنک پرووائڈ کریں نیشنل کیریئرس کو ان کے تھرو آپ کو دوسرے ملک کے نیشنل کیریئر سے کنیکشن آپ کو ملے گا اور پھر اس سے آگے یہ بات چلے گی سو یہ تو تھا ایک اس overall telecommunication network کا کانٹیکسٹ جس میں یہ اپلیکیشن کام کرے گی جس کی یہ پرٹیکولر اسٹیٹ مشین بنائی گئی ہے اب ٹربل ٹکٹنگ اٹ سیلف کیا چیز ہے ٹربل ٹکٹنگ یہ چیز ہے کہ اگر فرض کریں کہ میں ایک سبسکرائبر ہوں جس نے کسی لوکل ٹیلی فون کمپنی سے سروس لی ہوئی ہے اور پھر مجھے انٹرنیشنل بھی بات کرنی ہے تو میں نے کسی انٹرنیشنل کمپنی سے بھی اس لوکل سبسکرائبر کے تھرو انٹرنیشنل کمپنی سے بھی میرا رابطہ ہے اور اس سے میں آگے امریکہ یا سعودی عرب یا کسی اور ملک میں بات کرتا ہوں تو اگر مجھے کسی قسم کی پرابلم پیش آئے تو میں اپنے لوکل سبسکرائبر کو بتاؤں گا کہ مجھے یہ ٹربل پیش آئی مجھے فرض کریں میرا ٹیلی فون خراب ہو گیا یا میری کال نہیں مل رہی یا آواز ٹھیک نہیں آ رہی یا نیشنل یا انٹرنیشنل ڈائل اپ میں مجھے کچھ پرابلم ہو رہی ہے تو جو لوکل سبسکرائبر جو ہے وہ ایک ٹربل ٹرکٹ جو کریٹ کر دے گا تو یہاں سے یہ ٹربل ٹکٹ کا جو سفر شروع ہوتا ہے اور ٹربل ٹکٹ کی مختلف اسٹیٹس جو ہیں وہ اب ان کے بارے میں بات شروع ہوتی ہے تو ٹربل ٹکٹ ایک آبجیکٹ یا ایک اینٹی یہ کریٹ ہو گئی تو سب سے پہلے یہ اسٹیٹ میں جس میں آئی اس اسٹیٹ کو کیوڈ اسٹیٹ کا نام کہتے ہیں کیوڈ اسٹیٹ سے دو چیزیں پاسبل ہیں کہ یا تو اسے کینسل کر دیا جائے گا کہ وہ جب اس ٹربل کو دیکھا تو اس کو جس نے کال کیا تھا اس نے کینسل کروا دیا تو وہ کلوز اسٹیٹ میں چلی گئی اور اگر کسی نے اس ٹربل رپورٹ کو دیکھا اور اپروو کیا کہ یہ واقعی ایک جو یہ جو رپورٹ کی گئی ہے یہ ٹھیک ہے تو یہ اوپن اسٹیٹ میں چلی جائے گی اور ایکٹیو اسٹیٹ میں چلی جائے گی یعنی کہ ٹربل ٹکٹ جو ہے وہ سب سے پہلے بنا بننے کے بعد وہ کیو ہو گئی یعنی کہ اس کی اسٹیٹ کیو ہو گئی تو وہ کیو میں لگ گئی جب اس پہ لوگوں نے کام کرنا شروع کیا کیو میں سے ایک ایک کر کے ٹریبل ٹکٹس کو اٹھایا تو جب اس پرٹیکولر ٹریبل ٹکٹ کی باری آئی تو یا تو وہ کینسل ہو گئی یا اپروو ہونے کے بعد وہ اوپن یا ایکٹیو اسٹیٹ میں چلی گئی اوپن یا ایکٹیو اسٹیٹ میں سے یہ تین مختلف جگہ پہ چار مختلف جگہ پہ جا سکتی ہے ایک تو یہ ہے کہ یہ ریفر ہو گئی کسی کو اور ٹرانسفر ہو گئی لیکن اسٹیٹ اس چیز کی اس ٹربل ٹکٹ کی وہ اسٹل اوپن یا ایکٹیو ہی رہی اگر جب یہ ریپیئر ہوتی ہے اور اس پہ کام ہوتا ہے تو یہ ٹربل کلیئر ہو جاتی ہے تو یہ کلیئر اسٹیٹ میں چلی جائے گی کلیئرڈ اسٹیٹ سے جب اس کو دوبارہ چیک کیا گیا it can go back to reopen state تو اس کی اسٹیٹ جو ہے وہ اوپن یا ایکٹیو اگین ہو جائے گی اور یا جب کلیئر کرنے کے بعد جب اس کو دوبارہ چیک کیا گیا تو پتہ لگا کہ ٹھیک یہ خرابی ٹھیک ہو گئی ہے تو یہ کلوز اسٹیٹ میں چلی جائے گی اوپن یا ایکٹیو اسٹیٹ سے یہ کینسل بھی ہو سکتی ہے جس طرح یہ کیوٹ سے کینسل ہو گئی اور اسی طریقے سے یہ اوپن یا ایکٹیو اسٹیٹ سے یہ ڈیفر ہو سکتی ہے ڈیفر کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اس ٹربل ٹکٹ پہ کام نہیں کرنا اس ٹربل رپورٹ کے بارے میں ابھی کام نہیں کرنا ڈیفر جب ہو گئی ٹربل ٹکٹ تو وہ وہاں سے کینسل بھی ہو سکتی ہے جس کیس میں یہ کلوز ہو جائے گی لیکن اگر یہ کینسل نہیں ہوئی تو یہ ڈیفر ہونے سے ڈائریکٹلی کلوز میں نہیں جا سکتی سب سے پہلے یہ واپس اوپن اسٹیٹ میں جائے گی اوپن اسٹیٹ سے اس پہ کچھ کام ہوگا یا جیسے بھی ہے اس کے بعد یا تو کینسل ہو جائے گی یا یہ کلیئر ہو جائے گی جب کلیئر ہوگی تو یہ کلوز میں جا سکتی ہے ادروائز یہ واپس ری اوپن ہو کے اوپن اسٹیٹ میں چلی جائے گی تو اس طریقے سے یہ بیسکلی یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ ایک ٹربل ٹکٹ جو ہے وہ اپنے لائف سائیکل میں کون کون سی ایکٹیویٹیز سے گزرتی ہے کون کون سی اسٹیٹ سے گزرتی ہے اور اس پہ کیا کیا آپریشن آپ پرفارم کر سکتے ہیں اور ان آپریشنس کے نتیجے میں اس کی اسٹیٹ کس طریقے سے چینج ہوتی ہے یہ جو ٹربل ٹکٹ کی اسٹیٹ ٹرانزیشن ڈائگرام آپ نے دیکھی یہ ایک بار پھر سے میں اس چیز کو دہرانا چاہتا ہوں کہ یہ ٹربل ٹکٹ کی ڈفرینٹ اسٹیٹس ہیں تو یہ ڈفرینٹ آبجیکٹس نہیں ہیں یہ بلکہ ایک ہی اینٹی ہے یا ایک ہی آبجیکٹ ہے اس کے ایک فیلڈ کے کچھ انفارمیشن چینج ہو رہی ہے it is moving from one state to the other کبھی اس کی ویلو کیوڈ ہے تو کبھی اس کی ویلو اوپنڈ ہے تو کبھی اس کی ویلو کلوزڈ ہے کبھی اس کی ویلو ڈیفرڈ ہے اس ایک فیلڈ کی اور اس فیلڈ کی ویلیو کی بیس پہ کچھ ڈسیزن ہوگا کہ یہ اس کے بعد اس کی ویلیو کیا ہو سکتی ہے یا اس پہ کیا ایکشن لیا جا سکتا ہے تو یہ جب اس طرح کی ڈائیگرام ورک فلو اپلیکیشن کی ڈائگ کوئی آپ کا پرابلم ہو اس کو اس طرح کی ڈائیگرام کے بغیر اگر آپ لکھیں گے تو یہ ایک کافی کمپلیکیٹڈ بیوروکریٹک سا پروسیجر بن سکتا ہے اور اس کو لکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ جب کوئی چیز مشکل سے لکھی جائے تو پڑھنا بھی اتنا ہی مشکل ہو جاتا ہے جب آپ اس کو نریٹولی کافی لمبے چوڑے اس کو طریقے سے آپ اس کو لکھیں گے تو یہ جو اسٹیٹ ٹرانزیشن ڈائگرام جو ہے وہ اس ساری تکلیف سے وہ ایک کمپلیکیٹڈ پروسیس سے کہ جی اس جگہ پہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں اس جگہ پہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں اور یہ صرف چند چیزیں ہیں جس سے آپ گزر سکتے ہیں یہ آپ کی باؤنڈریز ہیں یہ آپ کی لمیٹیشنز ہیں ان کو اس طریقے سے ڈسکرائب کرنا اسٹیٹ ٹرانزیشن کے ذریعے نہایت آسان اور نہایت یوزفل ہو جاتا ہے اب ذرا چلتے ہیں ذرا ایک اور ٹیکنیک کا ذرا ہم جائزہ لیتے ہیں جو کہ ونس اگین بزنس کے پرابلم کو انڈرسٹینڈ ڈاکومنٹ کرنے کے لیے کافی یوزفل اور بعض اوقات بعض کیسز میں کافی آسانی سے اس کمپلیکیٹڈ پرابلم کو ڈسکرائب کرنے کے لیے کام آ سکتی ہے اور یہ جو چیز ہے اس کو ہم ٹیبلر سٹرکچرز کہتے ہیں یہ ہمارے ٹیبلر سٹرکچرز ہوتے کیا ہیں ٹیبلر اسٹرکچرز ایسے اسٹرکچرز ہوتے ہیں جس میں ایک طرف کوئی ایک کالم میں کچھ ایک ویلیو ہوتی ہے اور اس ویریبل کی ویلیو کے اگینسٹ کچھ آپ کے پاس فارمولا یا کوئی اور ویلیو پڑی ہوتی ہے سو it is more or less kind of a lookup table کے جب آپ ایک طرف نظر دوڑائیں تو آپ کو اس رو میں اس کا اگینسٹ جو فارمولا یا لا یا جو بھی طریقہ کار ہے اس پرٹیکولر ویلیو کے اگینسٹ جو آپ نے ایکشن لینا ہے وہ لکھا ہوتا ہے اس کی وضاحت میں آپ کے سامنے کرتا ہوں ایک ایگزامپل کے ذریعے جو میں نے کچھ ٹیکس کے سسٹم سے لی ہے تو یہ انکم ٹیکس کا ایک کچھ کیلکولیٹ کرنے کا کچھ فارمولا تھا جو اگر نریٹولی اگر آپ اسے لکھیں تو آپ کو کچھ وہ اس طریقے سے نظر آئے گا the income tax ordinance two thousand one income tax rates if the taxable income is less than rupees sixty thousand then there will be no income tax. If the income exceeds rupees 60,000 but is less than rupees 150,000, then income tax will be charged at the rate of 7.5% for income exceeding rupees 60,000. If the income exceeds rupees 150,000 but does not exceed rupees 300,000, then the income tax will be computed at 12.5% of the amount exceeding rupees 150,000 plus 6,750 rupees. If the income exceeds rupees 300,000 but does not exceed rupees 400,000, then the income tax will be computed at 20% of the amount exceeding rupees 300,000 plus rupees 25,500. If the income exceeds rupees 400,000 but does not exceed rupees 700,000, then the income tax will be computed at 25% of the amount exceeding rupees 400,000 plus rupees 45,500. If the income exceeds rupees 700,000, then the income tax will be computed at 35% of the uh, amount exceeding rupees 700,000 plus uh, rupees 120,500. ये سن دو ہزار ایک کا انکم ٹیکس آرڈیننس کے مطابق جو انکم ٹیکس جس طریقے سے کیلکولیٹ کیا جائے گا جاتا یہ اس کا ایک نریٹو ڈسکرپشن ہے اگر آپ اس کو ذرا غور سے دیکھیں سمجھنے کی کوشش کریں اس کو پڑھنے کی کوشش کریں تو آپ کو شاید اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو کئی بار اس کو پڑھنا پڑے گا اور اس کے باوجود بھی شاید اس کو یاد رکھنا ذرا تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہوگا اب اسی ڈسکرپشن کو اگر ہم ٹیبولر فارم میں لکھیں تو وہ اس صورت میں سامنے آئے گی ایک طرف یہ آپ کے اس ٹیبل میں دو کالم ہیں ایک طرف انکم ہے اور دوسری طرف ٹیکس ہے اب انکم کے کالم میں پہلی رو میں ہے income less than sixty thousand tax zero between rupees sixty thousand and rupees hundred fifty thousand tax seven point five percent of income minus sixty thousand between rupees hundred fifty thousand and rupees three hundred thousand tax twelve point five percent of income minus hundred fifty thousand plus six thousand seven hundred fifty تو اس طریقے سے آپ دیکھیے کہ ایک پیس آف انفارمیشن جس کو نریٹو فارم میں لکھا گیا تو وہ بات کافی مشکل سے سمجھ آتی ہے اور ایکچولی اس کو لکھنا بھی اتنا ہی مشکل ہے شاید لکھنے والے کے لیے بھی اتنی ہی پریشانی ہو کہ کوئی غلطی نہ ہو جائے کافی مشکل سے کافی دیکھ بھال کی بات لکھنی پڑتی ہے اسی چیز کو جب آپ ٹیبولر فارم میں لے کے گئے تو کتنی آسانی سے بات سمجھ آ جاتی ہے اور یہ امپلیمنٹ کرنے والے کے لیے بھی بہت آسان ہوگی یہ پڑھنے والے کے لیے بھی بہت آسان ہوگی جس نے اس کو ویریفائی کرنا ہے کہ واقعی یہ انفارمیشن آپ نے ٹھیک طریقے سے کیپچر کی ہے اس کے لیے بھی یہ چیز بہت آسان ہوگی اس چیز کو فالو کرنا دیکھنا کہ آپ نے کوئی غلطی تو نہیں کر دی جب آپ ایکچولی کسی سسٹمز کو جا کے امپلیمنٹ کرنے لگیں گے اور سسٹمز کو اسٹڈی کرنے گے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری جگہوں پہ انفارمیشن اسی طریقے سے لکھی گئی ہوتی ہے جو کافی مشکل رولز اینڈ ریگولیشنس میں وہ بٹی ہوتی ہے اور وہ نریٹو فارم میں اس کو فالو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے بے شمار جگہ وہ انفارمیشن در حقیقت بہت سمپل سی انفارمیشن ہوتی ہے مشکل نہیں ہوتی اور اس کو اگر اس پہ غور کیا جائے ذرا تھوڑی سی توجہ دی جائے تھوڑا ٹائم اسپینڈ کیا جائے تو اس کو ٹیبولر فارم میں لے کے آیا جا سکتا ہے جو ہر ایک کے لیے کافی آسانی پیدا کر سکتی ہے میرے اپنے ایکسپیرینس میں ایسا ہوا کہ ایک بار ہم نے ایک ایئر لائن کے لیے کچھ سسٹم بنانا تھا تو دیر واز دس رولنگ جو ایک جج صاحب نے دی تھی اور وہ اس کا اطلاق اس ایئر لائن سسٹم پہ ہونا تھا so the legal ruling was quite میرا خیال ہے کہ سات آٹھ سو نو سو پیجز پہ پھیلی ہوئی تھی لیکن اور اس کا کچھ ہم جیسے لوگوں کو کچھ سر پیر سمجھ آنا بڑا مشکل تھا ایک تو اتنا بڑا والیوم ڈیٹے کا اور اوپر سے لیگل لینگویج لیکن اس کو ہم نے پڑھنا شروع کیا اس پہ توجہ دی کچھ ٹائم لگایا اور ultimately we were able to translate the relevant information جو ہمارے سسٹم کے آٹومیشن کے پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ تھی اس کو ایک پیج کے ٹیبل کی صورت میں ہم لے آئے اور وہ ہر ایک کے لیے ایک نہایت آسان چیز بن گئی اور اس کے بعد اس کو امپلیمنٹ کرنا بہت آسان ہو گیا یہ جو آپ نے انکم ٹیکس کی انفارمیشن دیکھی جس کو ہم نے ایک ٹیبل کی فارم میں ریپرزینٹ کیا اس طرح کی انفارمیشن تو اکثر اوقات کافی آسانی سے آپ جب نیریٹو فارم میں لکھی ہو تو آپ کافی آسانی سے آپ کو نظر آ جاتی ہے کہ یہ ایسی انفارمیشن ہے جس کو ٹیبل کی فارم میں لے کے آنا کافی آسان ہے اور اس کو ٹیبل کی فارم میں لایا جا سکتا ہے آسانی سے بہت سارے کیسز ایسے ہوتے ہیں جو ذرا تھوڑے سے کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں اور وہ کمپلیکیٹڈ کیسز کچھ رولز زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو سکتا ہے کہ اس میں ایک سے زیادہ ویریبلس انوالوڈ ہوں اس میں تو کیونکہ ویریبل صرف ایک ہی تھا income was the only variable جس پہ آپ نے کام کرنا تھا اور اس انکم کی لیول کے حساب سے اس کا کہ یہ ساٹھ ہزار ہے کہ لاکھ ہے کہ تین لاکھ ہے یا جو بھی ہے اس کے حساب سے آپ نے اس پہ ٹیکس کیلکولیٹ کرنا تھا تو ایک ویریبل تھا اور ایک اس کی فارمولا تھا جو اس پہ اپلائی ہوتا بعض اوقات جن ویریبلس پہ یہ فارمولا اپلائی ہوتا ہے وہ ایک سے زیادہ ویریبل ہوتے ہیں اور اس کیس میں یہ انفارمیشن بعض اوقات جب لکھی جائے تو پڑھتے وقت فوری طور پہ یہ آسانی سے سمجھ نہیں آتی کہ اس انفارمیشن کو بھی آپ ٹیبولر فارم میں لکھ سکتے ہیں اور لیکن اگر آپ اس انفارمیشن کو ٹیبولر فارم میں لے آئیں تھوڑی سی توجہ دینے کے بعد تو ایک بار پھر سے وہی چیز ہو جاتی ہے کہ یہ ایک نہایت آسان پرابلم کی صورت میں یہ سامنے آتی ہے اور اس کے بعد کسی کو کسی قسم کی کوئی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تو اس کی ایک ایگزامپل میں آپ کو یہ ایک دوسری ایگزامپل سے اس کی وضاحت کرتا ہوں یہ جو ایگزامپل ہے یہ ایکچولی ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم فنکشن پوائنٹ انالیسس کہتے ہیں فنکشن پوائنٹ انالیسس کی جو گائڈ لائنز ہیں جو رولز جو لکھے گئے ہیں وہ ایک آرگنائزیشن ہے I F P U G international function point user group یہ ان کی رول کی جو کتاب ہے وہ اس سے میں نے یہ اگزامپل اٹھائی ہے اور یہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں میں اس وقت یہ فنکشن پوائنٹ انالیس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا میں صرف یہ تین رولز جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اور پھر ان رولز کو ہم دیکھیں گے کہ اگر ہم کسی طریقے سے ان کو ٹیبولر فارم میں لے آئیں تو وہ رولز جو ایک بظاہر بہت کمپلیکیٹڈ چیز لگتی تھی وہ کتنی آسان چیز بن گئی میں یہ تینوں رولز یہاں پر آپ کے سامنے ڈسکرائب نہیں کروں گا صرف ایک رول ڈسکرائب کروں گا باقی دو آپ اپنی کتاب میں دیکھ سکتے ہیں اگزامپل میں لیکن صرف ایک رول پہ توجہ دیتے ہیں پھر اس کے بعد جو ٹیبل جو ہے وہ میں آپ کو پورا کا پورا اسے سمجھانے کی کوشش کروں گا تو یہ رول جو لکھا گیا ہے یہ ایک چیز جس کو ایکسٹرنل آؤٹ پٹ کہا گیا ہے اس کے لیے لکھا گیا ہے اور یہ رول کچھ اس طریقے سے ہے an external output E O is an elementary process that sends data or control information outside the application boundary the primary intent of an external output is to present information to a user through processing logic other than or in addition to the retrieval of data or control information the processing logic must contain at least one mathematical formula or calculation or create derive data drive external output may also maintain one or or more I L and alter the behaviour of the system so یہ نریٹو ڈسکرپشن ہے اس چیز کی جس کو ایکسٹرنل آؤٹ پٹ کہا گیا اسی طریقے سے یہ ایکسٹرنل انپوٹس اور ایکسٹرنل انکوائری کے بارے میں بھی رولز لکھے ہوئے ہیں ان کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں جب ان رولز کو غور سے پڑھا گیا تو ان کو اس ٹیبل کی فارم میں لکھا گیا اور یہ ٹیبل آپ کے سامنے اب نظر آ رہا ہوگا یہ ٹیبل کیا ہے یہ ٹیبل ایکچولی ایک ٹو ڈائمینشنل سا ٹیبل ہے جس کی ایک طرف تو کچھ فنکشنز ہیں اور دوسری طرف یہ جو مختلف ٹائپس تھیں ای آئی ای او اینڈ ای کیو یہ ان کے بارے میں بات ہے اس ٹیبل میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ ای e, آئی جو ہے اس کے لیے ہونے کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو تین مختلف فنکشنز ہیں alter the behaviour of the system جو لیفٹ سائڈ پہ یہ ٹیبل میں نظر آ رہا ہے مینٹین ون اور مور آئی ایل ایفس اور تیسرا present information to a user ان تینوں میں سے پہلے دو میں سے یہ اس کے پرائمری انٹینٹ میں ہونے چاہیے that is it should be اگر یہ پہلا یا دوسرا پرائمری انٹینٹ ہے اور تیسرا اگر وہ ہے یا نہیں ہے ڈزن میٹر مے بی تو یہ چیز ای e آئی ہوگی ای e او کے کیس میں پہلا اور دوسرا are not mandatory they are you have it it's okay otherwise uh, اگر نہ بھی ہو تو کوئی حج نہیں لیکن تیسرا جو ہے that is the primary intent of this operation تو جب کسی آپریشن کا پرائمری انٹینٹ یہ ہوگا کہ it should present information to a user اور باقی دو جو ہیں وہ اس میں ہو سکتا ہے پرزینٹ ہوں تو یہ ایک ای e او ہوگا اور ای e کیو کے کیس میں یہ ضروری ہے کہ پہلے دو میں سے کوئی نہ ہو اور تیسرا اس کا پرائمری انٹینٹ ہو تو اگر صرف یہ چیز ہوگی جو تیسری ہے that is process information to a user یہی پرائمری انٹینٹ ہے اس کام کرنے کا تو یہ ای e کیو ہوگی اور ای کیو e کے لیے لازمی ہے کہ اس میں جو پہلی دو چیزیں ہیں یعنی کہ alter the behaviour of the system اور maintain one or more I ایل ایف ان میں سے کوئی پرزینٹ نہ ہو تو اس طریقے سے آپ نے یہ دیکھا کہ ان دس پرٹیکولر کیس جہاں پر ہم یہ ایک چیز کے بارے میں ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ ای e آئی ہے ای e او ہے یا ای e کیو ہے اور یہ آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہیں یہ تین طرح کی جو فنکشنز ہیں اس پہ ڈپینڈ کر رہا ہے کہ ان میں سے کون سا فنکشن یہاں پر ہو رہا ہے اور اس فنکشن کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ ان میں سے کون سی انفارمیشن ہوگی نیگیٹو فارم میں جب آپ نے اس کو دیکھا تو کافی مشکل چیز تھی اسی چیز کو غور کرنے کے بعد ٹیبولر فارم میں جب ہم لے آئے تو یہ ایک ریلیٹیولی اسپیکنگ نہایت آسان چیز بن گئی اور اگر آپ اس کو کل کو آٹومیٹ کرنا چاہیں اس کے لیے ایک سسٹم لکھنا چاہیں سافٹ ویئر لکھنا چاہیں جو ان رولز کو دیکھتے ہوئے وہ ڈیسائیڈ کرے کہ یہ کس طرح کی یہ کام ہو رہا ہے تو اس طرح کا سافٹ ویئر میرا خیال ہے ڈیولپر کے لیے لکھنا بھی آسان ہوگا کیونکہ اس کو یہ آسانی سے سمجھ آ جائے گی کہ کیا کام کرنا ہے یہ ٹیبولر اسٹرکچرس جو ہیں یہ میں پھر سے ایک بار دہراتا چلو جب آپ سسٹمس کو دیکھیں جب ان کو اینالائز کریں تو آپ کو یہ چیز کئی بار آسانی سے نظر آ جائے گی لیکن بہت سارے کیسز میں یہ آپ کو آسانی سے نظر نہیں آئے گی کہ انفارمیشن کو آپ ٹیبلر فارم میں لے کے آ سکتے ہیں آپ کو اس کے لیے تھوڑا سا اپنا ذہن کھلا رکھنا پڑے گا اپنے جو جو سوچ کا جو انداز ہے اس کو ریسٹرکٹ نہ کیجیے پرابلم جب آئے تو اس پہ یہ غور کرنے کی کوشش کریں کہ اس پرابلم کو کس طریقے سے بہتر پریزنٹ کیا جا سکتا ہے یہ کس طرح کا پرابلم ہے کیا یہ ایک ورک فلو کی ایگزامپل بن سکتی ہے یا یہ کیا اس کو میں ایک ٹیبلر فارم میں لے کے آ سکتا ہوں اس پرابلم کو آپ اینالائز کیجئے اور جو اس پہ ایک بہتر طریقہ اس کو لکھنے کا اس کو ڈسکرائب کرنے کا ہو سکتا ہے وہ آپ اس پہ اپلائی کریں تو یہ اس سے آپ کی ڈاکومنٹیشن بھی بہت بہتر ہوگی اور آئندہ چل کے اس طرح کے سسٹم کو ڈیولپ کرنا مینٹین کرنا ویریفائی کرنا ٹیسٹ کرنا ان سارے کاموں میں آسانیاں پیدا ہوں گی اب چلتے ہیں ذرا اس گفتگو کو آگے لے کے چلتے ہیں اور ڈومین انڈرسٹینڈنگ کے پوائنٹ آف ویو سے ایک اور ماڈل کو دیکھتے ہیں یہ ماڈل نہایت کامیابی سے پچھلے تقریباً بیس سالوں سے استعمال ہو رہا ہے اور اس کی پاپولیرٹی میں کوئی کمی نہیں آ رہی یہ کون سا ماڈل ہے یہ ماڈل ایک بڑا مشہور ماڈل ہے شاید آپ اس کا نام جانتے ہوں اس ماڈل کو ڈیٹا فلو ماڈل کہتے ہیں ڈیٹا فلو ماڈل کیا چیز ہے ڈیٹا فلو ماڈل جیسا کہ نام سے ظاہر ہو رہا ہے یہ ڈیٹے کے فلو کو ریپرزینٹ کرتا ہے ہم نے پہلے سورس اینڈ سنک کی بات کی اگر ڈیٹا فلو کو آپ ذرا غور سے دیکھیں تو یہ بھی ایک طریقے سے سورس اینڈ سنک کی بات ہی ہو رہی ہے کہ ڈیٹا کس جگہ سے کس طریقے سے فلو ہو رہا ہے کہاں سے شروع ہوا کس طریقے سے فلو ہوا اس فلو کے راستے میں کیسے وہ ٹرانسفارم ہوا اور الٹیمیٹلی وہ کس ڈیسٹینیشن پہ پہنچا یہ ڈیٹا فلو جو ڈائگرامس ہوتی ہیں یا ڈیٹا فلو ماڈلس جو ہوتے ہیں جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ یہ پچھلے بیس سال سے یا شاید اس سے بھی کچھ زیادہ عرصے سے یہ کافی پاپولر قسم کا ماڈل ہے اور سسٹم انالسٹ جو ہیں اپنے جو ڈیزائن کرتے ہیں سسٹم کو اینالائز کرتے ہیں وہ اس ماڈل کو کافی زیادہ یوز کرتے ہیں اپنے سسٹمز کو سافٹ ویئر کو بنانے کے لیے تو یہ ایک نہایت افیکٹو انالیسس کا ماڈل ہے نہایت افیکٹو ماڈل ہے جس سے لیٹر سٹیجز پہ آپ بہتر ڈیزائن آپ جنریٹ کر سکتے ہیں اس ماڈل میں ڈیٹے کا فلو ریپرزینٹ کیا جاتا ہے ڈیٹا کدھر سے شروع ہوا کدھر تک پہنچا اور بیچ میں اس کی ٹرانسفارمیشنس کیسے ہو رہی ہیں کہ یہ ڈیٹا تھا اس ڈیٹے پہ یہ کام کیا گیا اس کام کے نتیجے میں یہ نیا ڈیٹا جنریٹ ہوا جو ایک جگہ اسٹور ہو گیا یا یہ اگلے پروسیس میں استعمال ہو گیا وغیرہ وغیرہ تو اس ڈیٹا فلو ماڈل کو سمجھنے سے پہلے آئیے چلتے ہیں ذرا ڈیٹا فلو کی نوٹیشن جو مختلف یوز ہو رہی ہیں ذرا اس پہ ایک نظر ڈال لیں تاکہ ڈائگرامس کو ہمیں پڑھنے میں آسانی ہو تو یہ ڈیٹا فلو ڈائگرام جس نوٹیشنس میں لکھی جاتی ہیں unfortunately there is no single standard لیکن تین چار مختلف اس کے اسٹینڈرڈس ہیں یا اسٹینڈرڈس کہہ لیں یا مختلف نوٹیشنز جو ہیں وہ یوز کی جاتی ہیں کافی ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں اس وجہ سے شاید ان کو فالو کرنا اتنا مشکل نہ ہو لیکن بہرحال تھوڑے فرق کے ساتھ وہ آپ کو مل جائیں گے تو یہ ایک ڈیٹا فلو نوٹیشن جو ہم یوز کریں گے ذرا میں اس پہ آپ کو توجہ دلوانا چاہتا ہوں ایک نظر ذرا پہلے اس کو دیکھ لیں تاکہ ہمیں اپنی ایگزامپلس کو یا اپنی آگے بات کرنے کو آسانی ہو تو یہ نوٹیشن پہ ذرا غور کرتے ہیں یہ آپ کے سامنے میں سلائڈ پیش کرتا ہوں اس پرٹیکولر نوٹیشن میں چار طرح کی چیزیں استعمال کی گئی ہیں یہ ریپرزینٹ کرتی ہیں پروسیسز یا جو کام جو کرنا ہے so the process of the work to be done یہ جو فنکشنلٹی یا پروسیس جو ہو رہا ہے یہ اس چیز کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں ان دس پرٹیکولر نوٹیشن یہ ہیں جو ایکسٹرنل سسٹم میں جو چیزیں ہیں جو اس سسٹم کی باؤنڈری سے باہر جو چیزیں ہیں وہ اینٹیز جو ہیں ایکسٹرنل ایجنٹس جو ہیں ان کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں کہ کون کون سے اس سے انٹریکٹ کریں گے سسٹم سے یہ ڈیٹا سٹورز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں ڈیٹا سٹورز کیا چیز ہے ڈیٹا سٹورز وہ جگہ ہیں جہاں پر آپ ڈیٹا سٹور کرتے ہیں تاکہ آپ اس ڈیٹے کو بعد میں استعمال کر سکیں تو ڈیٹا سٹور جو ہے پروسیس کو ان پٹ پرووائڈ کرے گا تو پروسیس کو ان پٹ کسی ڈیٹا سٹور سے آئے گی اور یہ آؤٹ پٹ ہو سکتا ہے کسی ڈیٹا سٹور میں جا رہی ہو یہ eh, بڑا سمپل ہے اس بات کو سمجھنا یہ ہم نے پہلے بھی اس طرح کی چیز دیکھی ہے یہ ڈیٹا فلو کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں کہ ڈیٹا کس جگہ سے کس طرف جا رہا ہے اور وہ کیا چیز ہے سو so, یہ چار چیزیں ہم اپنی ماڈل میں استعمال کریں گے جو اگر آپ مختلف کتابیں آپ اٹھائیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو نوٹیشنز فرق فرق ملیں لیکن یہ کافی ملتی جلتی ہیں اس کو سمجھنا اتنا مشکل نہیں ہوگا یہ نوٹیشن جو ہے اس کو سمجھنے کے بعد اب ہم اس مرحلے سے گزر گئے ہیں اب ہمارے لیے یہ کام ایک آسان ہو گیا ہے کہ ایک ڈیٹا فلو ڈائگرام ہمارے سامنے ہو تو ہم ایٹ لیسٹ اس کو ہم پڑھ سکیں تو اس سے پہلے کہ میں آپ کو ڈیٹا فلو ڈائگرام کی کنکریٹ ایگزامپلس دکھاؤں اور اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں کہ یہ ڈائگرام کیا ہے اس کو کیسے بنایا جاتا ہے میں کچھ چیزوں کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں اگر کچھ اس معاملے میں کچھ شکوک ہیں تو وہ چیز کلیئر ہو جائے ڈیٹا فلو ڈائگرامس اکثر اوقات کنفیوز کی جاتی ہیں فلو چارٹس کے ساتھ اکثر اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیٹا فلو ڈائگرام اور فلو چارٹس جو ہیں وہ ملتی جلتی چیزیں ہیں اور جو کام فلو چارٹ میں دکھایا جا سکتا ہے وہی ڈیٹا فلو ڈائگرام میں یا ڈیٹا فلو ڈائیگرام جو ہے اسی طریقے سے بنائی جانی چاہیے جس طریقے سے فلو چارٹ بنایا جاتا ہے اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں بات کرنا اس اسٹیج پہ بڑا ضروری ہے تو کچھ یہ چیزیں دیکھتے ہیں جو ان میں ڈفرینسز ہیں ڈیٹا فلو ڈائگرام اور فلو چارٹس میں ڈیٹا فلو ڈائیگرام جو ہے بنسپت فلو چارٹ کے فلو چارٹ کیا چیز ہے فلو چارٹ عام طور پہ ایک الگوریدم کو ڈسکرائب کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے الگوریدم کی ڈیٹیل بتانے کے لیے آپ کو کنٹرول کی انفارمیشن کنٹرول فلو بتانا پڑتا ہے کہ لوپس کس جگہ پہ ہیں کس جگہ پہ ڈسیزن پوائنٹس آپ کے کیسے ہیں وغیرہ وغیرہ تو جو فلو چارٹس جو ہیں اس میں بہت زیادہ ڈیٹیل ہوتی ہے اور اس میں کنٹرول کی انفارمیشن شامل ہوتی ہے آن دی ادر ہینڈ جو ڈیٹا فلو ڈائگرامس ہیں اس میں کسی قسم کی کنٹرول کی انفارمیشن شامل نہیں ہوتی ڈسیزن پوائنٹس نہیں ہوتے ایلگردم کا لاجک نہیں ہوتا یہ سمپل ڈیٹے کی ٹرانسفارمیشن ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ صرف یہ چیز ڈسکرائب کی جاتی ہے جو فلو چارٹس ہیں اس میں ایک اور چیز نہایت اہم ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک طور سے سیکوینشل ایکٹیویٹی کو ظاہر کرتے ہیں کہ اگر آپ اس اسٹیپ پہ ہیں اس سٹیپ کے بعد آپ کا نیکسٹ کیا ہوگا ونس اگین فلو چارٹس جو ہیں یہ سیکوینشل ایکٹیویٹی کو ظاہر کرتے ہیں ہر اسٹیپ کے بعد یہ بتایا جاتا ہے کہ اس اسٹیپ کے بعد اگلا اسٹیپ کون سا ہے اگلا اسٹیپ کیا ہے اگر وہ کوئی اف کنڈیشن کے بعد اگر کوئی کنڈیشن ٹرو ہے تو آپ یہ والا پیتھ لیں گے کوئی کنڈیشن فالس ہے یہ والا پیتھ لیں گے لیکن ڈپینڈنگ اپون دیٹ کنڈیشن آپ کو اگلا اسٹیپ جو آپ نے کرنا ہے وہ اسٹیپ آپ کے لیے ویل ڈیفائنڈ ہے اسی طریقے سے لوپ اگر ہے تو اس کے بعد لوپ جب ختم ہوگی تو واپس آپ نے کس اسٹیپ پہ جانا ہے وغیرہ وغیرہ آن دی ادر ہینڈ یہ ڈیٹا فلو ڈائگرامس جو ہیں یہ سیکوینشل ایکٹیویٹی کو ڈپیکٹ نہیں کر رہی ہوتی ہیں ڈیٹا فلو ڈائگرام جس طریقے سے شروع میں میں نے ذکر کیا تھا یہ بزنس ماڈل سے ڈیل کر رہی ہیں آپ جس طریقے سے بزنس میں آپ کے جو انفارمیشن فلو ہو رہا ہے یہ ڈیٹا فلو ماڈلس جو ہیں یہ اس چیز کو ظاہر کر رہے ہیں تو بزنس فلو میں جو چیز اگر آپ اس پہ توجہ دیں تو آپ اگر کسی دفتر میں جائیں گے تو آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ بہت سارے کام پیرل ہو رہے ہیں کچھ لوگ بیٹھے ہیں کوئی ایک چیز پہ کام کر رہا ہے کوئی دوسری چیز پہ کام کر رہا ہے کسی بینک میں چلے جائیں کسی آفس میں چلے جائیں یا کسی چیز پہ چلے جائیں ہر بندہ ہر چیز پہ کام نہیں کر رہا ہوتا اور ہو سکتا ہے کہ فائلیں پیرل میں موو کر رہی ہوں ایک جگہ سے دوسری جگہ گئی اور ایک جگہ سے اس طرف بھی گئی یہ سب اپنا کام کر رہے ہیں یہ سب اپنا کام کر رہے ہیں تو جب ہم فلو چارٹ کی بات کر رہے تھے اس فلو چارٹ میں پیرلزم کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے flow chart is sequential activity جبکہ ڈیٹا فلو ڈائگریام جو ہے وہ پیرل ایکٹیویٹی اس میں شو کی جا سکتی ہے اگر پیرل ایکٹیویٹی ہو اس میں ونس اگین کسی قسم کی کوئی کنٹرول کی انفارمیشن نہیں ہوگی وہ ڈیٹیل نہیں ہوگی جو فلو چارٹ میں جو آپ ڈیٹیل دیں گے کنٹرول کی انفارمیشن اور الگودم کی ڈیٹیل اس میں کیا ہوگا ڈیٹا کی transition from one stage to the other جو ٹرانسفارمیشن جو ہو رہی ہیں کیا کام اس پہ ڈیٹا پہ ہو رہا ہے وہ آپ کے اوولس یا راؤنڈس کی شیپس میں یا ببلس جن کو ہم کہتے ہیں ان کی شیپس میں آپ کو نظر آئیں گے جو پروسیسز ہیں پروسیسز کے بارے میں کتنی ڈیٹیل آپ نے دینی ہے عام طور پہ یہ پروسیسز ایک ہائی لیول پروسیس کی بات کرتے ہیں اور لیکن یقیناً کبھی بھی ہم اس میں کنٹرول کی انفارمیشن کبھی بھی ہم اسپیسیفائی نہیں کریں گے تو اس تھوڑی سی گفتگو کے بعد اب ذرا چلتے ہیں اب ذرا ایک کنکریٹ ایگزامپل ڈیٹا فلو کی دیکھتے ہیں اور اس کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ جو ایگزامپل آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں یہ جو سلائڈ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے ابھی آپ کے سامنے پیش کی جائے گی یہ ایک اکاؤنٹنگ سسٹم کی ایگزامپل ہے تو آئیے چلتے ہیں ذرا اس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس بینک کا جو اکاؤنٹ کا جو سسٹم ہے یہ اس پہ ایک نظر دوڑاتے چلتے ہیں میں اس کو ڈسکرائب کرنے سے پہلے ذرا جو اس میں جو اینٹیز ہیں جو مختلف چیزیں ہیں ذرا اس چیز کے بارے میں ذرا ایک نظر ہم دیکھتے چلیں تاکہ وہ ہماری چیز کا ارادہ ہو جائے کہ ہم نے جو نوٹیشن کی بات کی تھی تو اس میں آپ کو چار پروسیسز نظر آ رہے ہوں گے reconcile account balance pay a bill withdraw funds from an account deposit funds into an account یہ آپ کو چار ایکسٹرنل ایجنٹ نظر آ رہے ہوں گے جن میں ایک بینک ہے کریڈیٹر ہے امپلائر ہے اور ادر انکم سورسز ہیں آپ کو تین ڈیٹا سورسز نظر آ رہے ہوں گے یہ تین ڈیٹا سورسز ہیں اکاؤنٹ ٹرانزیکشنس بینک اکاؤنٹس اور تیسری منتھلی اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹس تو یہ تین ڈیٹا سورسز چار پروسیسز اور چار ایکسٹرنل ایجنٹ اور اس کے علاوہ یہ آٹھ دس بارہ جتنے ایروز جو انفارمیشن کے فلو کو ظاہر کر رہے ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں تو یہ تو چار جو ہم نے جو باتیں کی تھی نوٹیشن کے حوالے سے یہ وہ ہو گئیں آئیے ذرا اب اس ڈائیگرام کو ایک نظر دیکھتے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ڈائگرام کس طریقے سے ڈیٹا فلو کو ریپرزینٹ کر رہی ہے سب سے پہلے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں ریکنسائل اکاؤنٹ بیلنس کا جو پروسیس ہے یہ کس طریقے سے کام کر رہا ہے اکاؤنٹ ٹرانزیکشن سے جو ڈیٹا جا رہا ہے اس پروسیس میں وہ ٹرانزیکشن کا ڈیٹا ہے منتھلی اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ سے جو ڈیٹا اس پروسیس میں جا رہا ہے وہ پرائر منتھلی اسٹیٹمنٹ ہے اور بینک اکاؤنٹ سے جو ڈیٹا اس پروسیس میں جا رہا ہے وہ ہے اکاؤنٹ بیلنس اور یہ پروسیس جو ہے یہ ایک آؤٹ پٹ جو جنریٹ کر رہا ہے ان ساری ان پٹس کو لیتے ہوئے وہ ہے نیو اور ماڈیفائڈ منتھلی اسٹیٹمنٹ جو منتھلی اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ والا جو ڈیٹا سورس ہے یہ اس میں جا رہی ہے اگر یہ پے اے بل والی پروسیس کو اگر ایک نظر دوڑائیں تو اس میں کیا چیز ہو رہی ہے کہ بینک اکاؤنٹ سے کرنٹ بیلنس اس میں جا رہا ہے کریڈیٹر سے بل اس میں آ رہا ہے اور پیمنٹ کریڈیٹر کی طرف جا رہی ہے یہ جو پروسیس ہے اس کی ایک آؤٹ پٹ پیمنٹ کی شکل میں جو ڈیٹا ہے وہ ڈیٹا سٹور جو اکاؤنٹ ٹرانزیکشنز کا جو ڈیٹا سٹور ہے اس میں یہ انفارمیشن جا کے سٹور ہو رہی ہے اور دوسری طرف جو کریڈٹ کی انفارمیشن ہے وہ بینک اکاؤنٹ والے ڈیٹا اسٹور میں جا کے اسٹور ہو رہی ہے withdraw funds from an account کا جو پروسیس ہے یہ جو ہے یہ بینک سے وڈرا اور ٹرانسفر لے رہا ہے اور اس سے جو ہے ڈپازٹ جو ہے وہ اکاؤنٹ ٹرانزیکشن میں جا رہا ہے اور ڈیبٹ کے بارے میں انفارمیشن جو ہے وہ بینک اکاؤنٹ میں جا رہی ہے اور یہ چوتھا جو ہم نے deposit funds into an account والا جو پروسیس ہے یہ امپلائر سے پے کے بارے میں انفارمیشن لے رہا ہے ادر انکم سورسز سے جو ریمبرسمنٹس جو آ رہی ہیں وہ آ رہی ہیں امپلائر سے پے آ رہی ہے اور یہ ساری چیز جو ہے یہ کریڈٹ ہو جاتی ہے اس کے بینک اکاؤنٹ میں جس بندے کے اکاؤنٹ کے بارے میں یہ انفارمیشن ہے وداؤٹ گوئنگ ان ٹو کہ یہ بزنس کیسے کام کر رہا ہے ایک ہم نے یہ دیکھا کہ یہ چار مختلف پروسیسز ہیں ان چار مختلف پروسیسز کو کون سی ان پٹس ہیں اور کون سی ان کی آؤٹ پٹس ہیں کدھر سے یہ ان پٹ لے رہے ہیں اور کدھر آؤٹ پٹس یہ جا رہی ہیں اور اس سے زیادہ ابھی اس اسٹیج پہ میں بات نہیں کروں گا لیکن ایک چیز جو آپ کے سامنے میں ذرا واضح کرنا چاہتا ہوں اور آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو یہاں پر کسی قسم کی کنٹرول کی انفارمیشن آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوگی اس ڈائگرام کو دیکھتے ہوئے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کس کنڈیشن میں کیا ایکشن ہوگا یا کس کنڈیشن میں ڈیٹا کس جگہ سے کدھر جائے گا یا ایک پروسیس جو ہے اگر وہ ایک سے زیادہ ڈیٹا جنریٹ کر رہا ہے جو مختلف جگہوں پہ جا رہی ہے مثلا پے یا بیل والا جو ہے تو پیمنٹ جو ہے ایک طرف وہ کریڈیٹر کو جا رہی ہے دوسری پیمنٹ اکاؤنٹ ٹرانزیکشن میں جا رہی ہے اور کریڈٹ کے بارے میں انفارمیشن جو ہے وہ بینک اکاؤنٹس میں جا رہی ہے تو یہ کس صورت میں کیا کنٹرول انفارمیشن کیا سٹیپس ہیں ہم ہو سکتا ہے کہ اس ڈیٹیل میں کنٹرول کے بارے میں تو قطن نہیں لیکن جو آپ کے جو سٹیپس جو ہیں جہاں پر آپ نے جو ڈسیزن پوائنٹس ہیں وہ ہم اس طرح کی بات اس ڈائیگرام میں شو نہیں کریں گے سو so, یہ ڈیٹا فلو ڈائیگرام آپ نے ایک بینک اکاؤنٹ سسٹم کی دیکھی جو کس طریقے سے یہ اکاؤنٹ مینٹین ہوگا ایک دفعہ پھر سے میں آپ کی توجہ اس چیز پہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہم ونس اگین ہم بزنس کو ماڈل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس چیز میں آپ نے دیکھا کہ یہ بزنس ماڈل جو ہے یہ ہم نے کس طریقے سے کیا ہم نے یہ دیکھا کہ اس پرٹیکولر بزنس میں یا اس پرٹیکولر پروسیس میں یا سیٹ آف پروسیسز میں انفارمیشن کس طریقے سے کس جگہ سے فلو ہوتی ہے کدھر سے جا رہی ہے کدھر جا رہی ہے اور بیچ میں جو ٹرانسفارمیشنز جو ہیں بیچ میں جو پروسیسز جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں ہر پروسیس کو کون سی انفارمیشن چاہیے اور وہ جو پروسیس جو انفارمیشن پروڈیوس کر رہا ہے وہ انفارمیشن کدھر جا رہی ہے ڈیٹا فلو ڈائگرامس ایک جس طریقے سے میں نے ذکر کیا نہایت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور اس پہ ہم گفتگو جاری رکھیں گے لیکن آج ہم اپنے لیکچر کو یہیں پر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ اگلی بار اس کو اور ڈیٹیل میں میں بیان کروں گا تو دیکھنے سے پہلے جانے سے پہلے ایک بار پھر سے ذرا آج کا اعادہ کر لیں سبق کا اور دیکھ لیں کہ ہم نے کن چیزوں کو آج ڈسکس کیا اور ان چیزوں کے بارے میں ذرا تھوڑی سی گفتگو کر لیں تو سب سے پہلے ہم نے اسٹیٹ ٹرانزیشن ڈائیگرامس کی بات کی ہم نے یہ ذکر کیا کہ جہاں پر ورک فلو قسم کی اپلیکیشنز ہوتی ہیں وہاں پر اسٹیٹ ٹرانزیشنس ڈائیگرام کافی آسان رہتی ہیں کافی مفید ثابت ہوتی ہیں دوسرا ہم نے یہ دیکھا کہ آپ کے پاس انفارمیشن اگر ایسی ہے جس کو آپ ٹیبولر فارم میں ریپرزینٹ کر سکیں یا ڈاکومنٹ کر سکیں تو وہ انفارمیشن کافی آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے تو ایسا ڈاکومنٹ جو آپ نے ٹیبولر فارم کا ڈاکومنٹ آپ نے پروڈیوس کیا ہو انفارمیشن کو اس ٹیبل کی صورت میں آپ نے لکھ دیا یہ انفارمیشن کچھ اسٹیٹ فارورڈ انفارمیشن بھی ہو سکتی ہے کچھ کمپلیکیٹڈ رولز یا فارمولے بھی ہو سکتے ہیں ذرا تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے آپ کئی مواقع پہ کئی جگہوں پہ آپ اس چیز کو آسانی سے یا تھوڑی سی مشکل سے آپ کر پائیں گے لیکن اگر آپ ایسا کر پائیں تو یہ آپ کے لیے آگے چل کے نہایت مفید ثابت ہوگی اس کے بعد ہم نے ڈیٹا فلو ڈائگرامس کے بارے میں کچھ بات کی ڈیٹا فلو ڈائگرام کے بارے میں جو چند چیزیں میں ضروری سمجھتا ہوں دہرانا آج ختم کرنے سے پہلے وہ چند چیزیں کچھ اس طریقے سے ہیں کہ سب سے پہلے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈیٹا فلو ڈائگرامس اور فلو چارٹس یہ مختلف چیزیں ہیں فلو چارٹ میں کنٹرول کی انفارمیشن دی جاتی ہے فلو چارٹ ایک سیکوینشل ایکٹیویٹیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے فلو چارٹ میں کنٹرول اور وہ باقی الگودم کی ڈیٹیلز بہت زیادہ ہوتی ہیں ڈیٹا فلو ڈائگرامس میں سیکوینس نہیں ہوتا ڈیٹا فلو ڈائگرام ہو سکتا ہے کچھ پیرل ایکٹیویٹیز کو ظاہر کر رہا ہو جس میں کسی قسم کا آپ کو یہ چیز اسیوم کرنا کہ سب کی ٹائمنگ ایک جیسی ہے اور ساری ایک ہی جگہ ایک ہی ٹائم پہ جا کے ختم ہو رہی ہیں ہم اس طرح کی کوئی اسمپشن نہیں کرتے دے آر پیرل پیتھس اپنے ٹائم پہ اپنے طریقے سے وہ چل رہی ہیں اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ڈیٹا فلو ڈائگرامس جو ہیں یہ مختلف نوٹیشنس میں ظاہر کی جاتی ہیں ایک سے زیادہ نوٹیشنس ہیں ایک نوٹیشن ہم نے یہاں پر ریپرزینٹ کی آپ کو بتائی لیکن یہ میں آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس چیز کو آپ ذرا ذہن نشین کر لیجئے کہ ایک سے زیادہ نوٹیشنس آر اویلیبل اور آپ مختلف کتابوں کو آپ اٹھائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو دوسرے طریقے سے ڈیٹا فلو ڈائگرام بنی ہوئی نظر آئے تو اس سے کنفیوز نہ ہو جائیے گا they are very close to each other کافی ملتی جلتی ہیں تو سمجھنے میں آپ کو مشکل نہیں ہوگی تو اس کے ساتھ ہی میں آج کی گفتگو کو یہاں پر ختم کرتا ہوں اس بات کو ڈیٹا فلو کے بارے میں جو بات ہم کر رہے تھے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں جاری رکھیں گے اس وقت تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ اور السلام علیکم